ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج میں رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے یہاں ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اس پر ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو تمام بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو انتالیس